انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے آپ سوچ کر بتائیے آپ کیا حکم دیتی ہیں